صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین نظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک کا و عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معزز سامعین کرام آواز آپ نہیں آ رہی نا جلسہ شروع ہونے سے پہلے جلسے کے منتظم صاحب نے بار بار اعلان کیا اور درخواست کی جو حضرات پنڈال سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ادب کے بھی خلاف ہے اخلاق کے بھی خلاف ہے دستور کے بھی خلاف ہے بار بار کے اعلان کے باوجود اور توجہ دلانے کے باوجود لگتا ہے ان حضرات نے قسم کھا رکھی ہے کہ محلے والوں کی عزت کو نکال دینا ہے محلے والوں کو ذلیل کرنا ہے ان کے دلوں میں ہمدردی ہوتی خیر خواہی ہوتی علماء کا اکرام ہوتا احترام ہوتا مہمان کا اعزاز ہوتا شاید یہ وہ کام نہ کرتے کہ پھر مہمان کو کہنے کی تکلیف اور زحمت گوارا کرنی پڑتی اللہ کا بڑا شکر ہے احسان ہے بات سمجھ میں آ گئی اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جزائے خیر نصیب پروائے حضرات اسلام کو آئے ہوئے اس دنیا میں چودہ سو سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا نہ قرآن شریف ہمارے لیے نیا ہے نہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے نہ سرور کونین نہیں آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے بار بار آقا کے تذکیرے ہمارے سامنے ہوتے رہتے ہیں پرانے شریف کی آیتوں کی تشریح ہوتی رہتی ہے علماء کرام کے بیانات الگ الگ عنوانات سے ہوتے رہتے ہیں کبھی اصلاح معاشرہ کی نسبت سے اور کبھی سیرت طیبہ کی نسبت سے کبھی استقبال رمضان کبھی کلام پاک کے ختم پاک کی نسبت سے اور کبھی کسی مدرسے کے افتتاح کی نسبت سے دین کی بات آج کے مسلمان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے قرآن اور حدیث کی بات ہزاروں مرتبہ مسلمان سنتا رہتا ہے اور الگ الگ پہرائے سے الگ الگ ڈھنگ سے الگ الگ انداز سے لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مسلمانوں کی روش میں اور مسلمانوں کی طرز زندگی میں بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا ہے اس سے پہلے بھی جل سے یہاں ہوئے آواز اس نے صاف نہیں کیا کئی علماء کرام الگ الگ انداز سے قرآن اور حدیث کی بات آپ کے سامنے انہوں نے پیش کی کیا داڑھی کی بات کیا عورتوں میں پردے کی بات کیا نماز کی اہمیت اور فرضیت کی بات گھروں کے اندر گانے بجانے ٹی وی کے استعمال اور رڈیوں کے ناچ گانے کی بات کبھی انہوں نے نہیں کی کون سی زبان آپ سمجھتے ہیں کس زبان سے آپ کو سمجھایا جائے اللہ کا قہر ٹوٹ پڑ رہا ہے زمین سے آسمان سے مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے سرور کون دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر جو پیشنگوئی ارشاد فرمائی ایک وقت وہ آئے گا اس امت کو اغیار ایسے نوالا بنائیں گے جیسے کوئی بھوکا آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس امت کا مقام اور اس امت کا مرتبہ اور ان کی پوزیشن اقوام عالم میں یہ ہوگی جیسے بہتے ہوئے پانی میں سمکے کی طرح اب پانی اس کو دائیں لے جا رہا ہے تو دن کا دائیں جا رہا ہے پانی اس کو بائیں لے جا رہا ہے تو وہاں جا رہا ہے اور کسی ندی اور نالے میں گرا رہا ہے تو دن کا وہاں گر رہا ہے آج ایک خوف و ہراس اور ڈر کی زندگی مسلمان گزار رہا ہے ابھی اس اسٹیج پر آنے سے پہلے جلسے کے ذمہ داروں نے مجھ سے یہ بات کہی حضرت یہاں غیر قوم بستی ہے برادران وطن بستے ہیں اور انہوں نے شاید نصیحت کرنے کی تاکید کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ خبردار کوئی بات پی ایچ پی کے خلاف نہ آئے بجرنگ دل کے خلاف نہ آئے اسلام اور مسلمان دشمنوں کے خلاف نہ آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وہ ہمارے جینے کو حرام کر بیٹھے احساس کمتری ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا اسٹیٹ ہمارا مقرر ہمارا شامیانہ ہمارا سننے والے ہمارے ہمارے مجمے میں ہم اپنی قومیت کی بات اگر کہیں مندر کا گنٹا بجا کر کہیں گے گرودوارے میں کہیں گے وہ شریعت جس نے انسانیت کے احترام کی تعلیم دی جس نے پڑوسی کے حقوق بتائے اور ملکی حقوق بتائے کیا وہ امن میں خلل ڈالنے کی بات کر سکتا ہے مدد کیا دہشت گردی کی بات کر سکتا ہے وہ مذہب کیا اسلام سلامتی کا دوسرا نام نہیں ہے امن کا دوسرا نام نہیں ہے پرانے شریف کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں میں اگر ایک باپ کے نقصے سے کوئی پیدا ہوا ہو ایک آیت سے ثابت کرے کہ کسی آیت کے اندر اسلام امن میں قلم ڈالنے کی بات کرتا ہو ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا کتنا ڈر کر زندگی گزار رہے ہو گائے کا پیشاب پینے والی قوم کا ڈر اپنے ہاتھ سے اور مجسمے بنا کر پوجنے والی قوم کا ڈر علماء کا احترام نہیں اولیاء کی تعظیم نہیں مدارس کا کوئی مقام نہیں ابھی ابھی اس مجمع میں آنے سے پہلے میزبان کے یہاں کھانا کھا رہا تھا ایک مسلمان کے گھر سے گانے بجانے کی آواز اللہ کی قسم اگر اس نے دل کی گہرائی سے اس آواز کے ساتھ آواز دلائی ہو علماء بیٹھے ہیں پوچھ لینا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اس کی بیوی اس پر حرام ہو کر کتے کے شیطان کے حرام کے پنڈلے پیدا کرے گا وہ گانے کے الفاظ تھے نقل نہ باشد کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا مجھے معلوم ہے کہ میرے جانے کے بعد کہو گے ہاں مولوی صاحب گانے کے الفاظ دوہرا رہے تھے تم رنڈیوں کا ناچ اپنی بیویوں سے نچواؤ اور تم اپنی بیٹیوں کو رنڈیوں کے کپڑے پہناؤ تمہارے لیے حرام زادوں کی زندگی گزارو کفر کی زندگی گزارو یہودیت کی زندگی گزارو عیسائیت کی زندگی گزارو اور مولوی کو یہ بات کہہ دے اور تمہاری بات کو نقل کرے وہ مشرق اور کافر گانے کے الفاظ سے اوم شانتی اوم کے الفاظ سے کسی بھی عالم کو میں دیوبندی اور بریلوی کی بات یہاں کہنے نہیں آیا ہوں یہ وقت دیوبندی اور بریلوی کا مناظرہ کرنے کا نہیں ہے یہ وقت آپس میں لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے یہ وقت پگڑیوں کے اچھالنے کا نہیں ہے یہ وقت چلا چھٹی چہلم اور تبلیغ اسلام دیوبندی بریلی یہ لڑائی کرنے کا وقت نہیں ہے اس لیے کہ دشمن اگر ہمارے گھر پر حملہ کرتا ہے دشمن ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو لوٹتا ہے وہ یہ نہیں پوچھتا تم دیوبندی ہو یا بریلی ہو تم جماعت میں جانے والے ہو یا مزاروں کے پاس اس و والی کرنے والے ہو وہ یہ نہیں پوچھتا تم ہنفی ہو یا شافی ہو یا ہمبلی ہو یا مالکی ہو وہ یہ نہیں پوچھتا وہ پوچھتا ہے عائشہ نام ہے وہ پوچھتا ہے سمیا نام ہے وہ پوچھتا ہے جہانگیر نام ہے وہ پوچھتا ہے سلیمان نام ہے وہ پوچھتا ہے محمد اور احمد نام ہے اس کے گھر کو سلجاتا ہے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو کو لوٹتا ہے میرے بھائیوں آج آپس میں لڑنے پھرنے کا وقت نہیں ہے وہ وقت گیا جب دیوبندی اور بڑے کا مناظرہ ہوا کرتا تھا وہ وقت گیا جب آپس کے اندر تبلیغی جماعت ہر جماعت اسلامی کے بارے میں دہشت مباحثہ ہوا کرتا تھا آج اشدوں کی طرح اور آج یہودی عیسائی اور اسلام مسلمان دشمن طاقتیں ہمیں نگلنے کے لیے ہمیں نوالا بنانے کے لیے وہ تیار بیٹھی ہیں ایک ایک مہینے کا بچہ کیا قصور کیا کیا قصور کیا گجرات کے مسلمانوں پر الزام آ سکتا تھا بھاگل پور کے مسلمانوں پر الزام آ سکتا تھا مراد آباد میں فساد ہوا مسلمانوں پر الزام آ سکتا تھا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہو فلسطین کے زیادہ شہر کے اندر ایک کہنے کا معصوم بچہ اس نے کیا قصور کیا اسرائیل نے بمباری کر کر ایک کہنے کے بچے کو تباہ برباد کر دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت جو اسرائیلی جو امریکہ کے حرام کے نقطے سے پیدا ہوا ہر عزت کی زندگی گزارنا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر الگ زندگی گزارتے ہو سینا تان کر جرم کے ساتھ کہو ہاں ہم مسلمان ہیں مسلمان تھے مسلمان ہے ایمان کے ساتھ مریں گے کافروں سے ڈر کر بزدلی کی زندگی گزارنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا اسلام میں مسلمانوں میں ہماری ہسٹری میں ہماری تاریخ میں پیٹ پر پتھر باندھنے کا ثبوت ملتا ہے کپڑوں میں پیمن لگنے کا ثبوت ملتا ہے گھاس کھانے کا پتے چبانے کا ابھی طالب کے اندر ہمیں ثبوت ملتا ہے غربت کا پتا ملتا ہے فخر فاقے کا پتہ ملتا ہے صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر پیٹ پر باندھے آقا کے دو پتھر باندھنے کا پتا ملتا ہے اور سبوت یہ ملتا ہے کہ ہماری بہن حضرت فاطمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک چادر تھی اگر اس کو پردے میں استعمال کرتے جسم پر کپڑا نہ ہوتا اگر جسم پر استعمال کرتے پردے کا جو ہے کپڑا نہ ملتا اس کا تو ثبوت ملتا ہے میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم اگر مسلمان رہنا ہو رہو اسلام کو تم جیسے کمینوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن تمہارا محتاج نہیں ہے رب تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درود و شریف کا محتاج نہیں ہے مسلمان بن کر رہنا ہو پورے مسلمان بن کر رہو یہ آدھے تیتر آدھے بٹ معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں مانتے ہو نہیں دیوبندی بریلی حنفی مشرقی مغربی عربی اجمی اختلاف ہوگا نظریات کے اندر کلیمے میں کوئی اختلاف ہے کلیمے میں کوئی جھگڑا ہے وہ نالا اب کیا ہو گیا تمہاری سمجھ کو کلمہ پڑھتے ہو محمد کا اور ایمان لاتے ہو غلام احمد قادیانی پر جھوٹے نبی پر مسئلے میں کداخ پر منافقت کرتے ہو دوہری چال چلتے ہو اللہ کے قرآن پر ایمان لانے کی بات کہہ کر بش کے قرآن پر ایمان لاتے بش نے بنایا بھی بنایا جھوٹا قرآن القوان نام کا جھوٹا قرآن اس نے بنایا اور جب تم کہتے ہو آمن تو ملائی ہی وہ کتبی ہی رسولی ہی اللہ پر ایمان لے آیا اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آیا اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آیا اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آیا اس کتاب سے کون سی کتاب بنا تھا پرانے شریف جو مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور کتاب لوقی سے شروع ہوتی ہے ایمان لانے کا دعویٰ اس پر اور بش کے بنائے ہوئے قرآن پر عمل بش کا بنایا ہوا قرآن کیا کہتا ہے داڑھی مڈاؤ یہ داڑھی مڈانے والا مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا قرآن پر ایمان لا کر بش کے قرآن پر ہی عمل کر کر اپنا چہرہ ٹونی بل کی طرح بناتا ہے اپنا چہرہ بش کی طرح بناتا ہے اڈوانی کی طرح بناتا ہے بال ٹھاکرے اس کے چہرے پر داڑھی کے کچھ بال آ گئے اور فلم میں کام کرنے والے ہجڑے کتے آج ان کے چہروں پر بال آ گئے موت سے پہلے توبہ کر کر اپنے چہرے پر سنت رکھ لیا حکومت کا مالک سردار علیہ السلاط و تسلیم کی سنت کو ایک پلیٹ کے حملے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں نہیں ڈالتے تو پھر لانت ہے نکل جاؤ کس نے تمہیں مجبور کیا مسلمان ہونے پر کس نے مجبور کیا کیوں اسلام کو رسوا کرتے ہو کیوں مسلمانوں کو رسوا کرتے ہو کیوں اللہ کے حبیب پاک آقائے عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیک پہنچاتے ہو کیا ملتا ہے تمہیں گاڑیاں اڑا کر کوئی مڈل پایا کوئی کافروں کو خوش کر پایا داڑھی مڈا کر کھال بھی تو نکال لے کافر کو تو خوش نہیں کر سکتا اس لیے کہ رب کائنات نے چودہ سو سال پہلے کہہ دیا لا تقدی المؤمنون القافرین اولیاء من دون المؤمنین یہ مومن اور کافر آپس میں دوست نہیں ہو سکتے قل یا ایوہ القافرون لا عابد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عابد ولا انا عابد ما عبدتم ولا تم آبدون ما لکم دینکم ولی دین تیرا دین الگ ہے ہمارا دین الگ ہے تیرا راستہ جہنم کا ہمارا راستہ جنت کا تیرا راستہ رام اور سیتا کا ہمارا راستہ آخا کا عائشہ کا تیرا راستہ بنارس اور کاشی کا ہمارا راستہ مکہ اور مدینہ کا لا بدو ماتا بدو اور تم گاڑی بڑھا کر اللہ کے قرآن کو جھٹلانا چاہتا ہے نہیں میرا چہرہ اور کافر کا چہرہ ایک ہے میرا دین اور کافر کا دین ایک ہے میرا لباس اور کافر کا لباس ایک ہے میری عورتوں کا لباس اور کافر عورتوں کا لباس فلموں میں کام کرنے والی رنڈیاں حرام زادیاں جو دوسروں کے نسخے سے اپنے رام چندر حرام کے فیلڈوں کو پیدا کرتی ہے اپنی بیٹیوں کا نام اپنی ماؤں کا نام اپنی بیویوں کا نام عائشہ اور اتہین ان میں گلسوم اور ان میں حامی رکھ کر کام رنڈیوں جیسا کرواتا اسلام کو ضرورت نہیں تیرے پاس رہی لائق کہ تم مسلمان بن جاؤ اسلام کو قبول کر لے کیا ضرورت ہے اسلام کا نام لے کر آقا کے دل کو ٹھیک پہنچانے کی کیا تو نہیں جانتا حدیث پاک میں آیا ہے سر بڑے تو نے آخائے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو امت کے اعمال میرے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں جہاں اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں وہی آخا کے دربار میں بھی ایک روایت میں آتا ہے اعمال پیش کیے جاتے ہیں جب تجھ جیسے قبیصوں کی بات آتی ہے کہ اللہ کے دشمن نبی کے دشمن اسلام کے دشمن اگر تجھے ہاتھ ملانا ہے کافروں چماروں سے جا مل جا بی ایچ پی والے خوش ہو جائیں گے کہ مسلمان ہمارے ساتھ ہو گئے بی جے پی والے خوش ہو جائیں گے مسلمان اب دیش وروی نہیں اب دہشت گرد نہیں ہماری رام کی پوجا میں شریک ہو رہے ہیں لکشمن اور سیتا کی پوجا میں شریک ہو رہے ہیں راون کی پوجا میں شریک ہو رہے ہیں ہولی کا تہوار کھیل رہے ہیں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں خوش ہو جائیں گے ہندوستان سے ہمیشہ کے لیے فرقہ وارانہ فساد ختم ہو جائے گا ایک طرف عید کی نماز میں بھی شریک ہوتا ہے ایک طرف بقرعید اندر جانور کی قربانی بھی دیتا ہے حج عید اللہ کے موقع پر کابی کی زیارت بھی کرتا ہے اور عید الفطر اور عید الضحا بھی مناتا ہے اور جشن میلاد النبی اور جشن سیرت النبی کا جلسہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ کرتا بھی ہے اور دوسری طرف دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے اے غدار کیا تو جانتا ہے کہ اسلام کے اندر اس کی سزا کیا ہے گنا فقط کی اس دوہری چال کی سزا کیا ہے کلام پاک کے پہلے پارے کے دوسرے رکو میں اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرمایا سے نالائقوں کے بارے میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھ چہرہ مسلمانوں کا لباس مسلمانوں کا گھر کی تہذیب تمدن مسلمانوں کی عورتوں میں شرم کا پردہ حیا کا پردہ عصمت کا پردہ آبرو کا پردہ کہاں گیا فیال حیال الفلاح کے وقت دکان جلسوں میں ہندوستان کے اندر ایک فلم ریلیز ہوئی جودا اکبر وہ تاریخی ہسٹری فلم تھی آپ جانتے ہیں کہ اس فلم کو چلنے نہیں دیا گیا کئی سنیما گھروں کے اندر دھماکے کیے گئے کئی سنیما گھروں کو آگ لگائی گئی سنسر بورڈ پر حملہ کیا گیا کیوں اس لیے کہ اس فلم کے اندر اس سنیما کے اندر ان کی جو تاریخ تھی اور ان کے جو مذہبی جذبات تھے اس کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی ایک فلم کے اندر جب ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی تو اس فلم کو آگ لگا دی گئی تھیٹر اور سنیما گھر کو توڑ پھوڑ کر دیا گیا کیا تو نہیں جانتا ہر دوسری تیسری فلم کے اندر رب کے نام کو استعمال کیا جاتا ہے سبحان اللہ کا نام ایک رنگی شرمگاہ کو اچھالتے ہوئے اور سینے کو مٹکاتے ہوئے گاتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ کا گانا گاتی ہے کوئی مسلمان مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک میرے رب کے نام پر مرنے والا نہیں ہو سکتا زمینوں پر مرنے والے جائیدادوں پر مرنے والے پراپرٹی پر مرنے والے کھیت کھلیان پر مرنے والے نوکری اور عہدوں پر مرنے والے میرے رب کا نام تیرے رب کا نام اللہ کا نام سبحان اللہ جو اللہ کے حبیب پا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو مرحمت فرمایا تھا آج ایک رنڈی اس کو استعمال کرتی ہے خدا جانے جنابت کی حالت میں ہے حیض اور نفاس کی حالت میں شرمگاہ کو اچھالتے ہوئے کہاں گئی مسلمانوں کی غیرت کہاں گئی مسلمانوں کی حمیت یہ زندگی کے کیا معنی رب کے نام کو ایک رنڈی ناچتے ہوئے اپنے زبان سے نکالے کسی نے فلم پر احتجاج کیا کسی نے پوسٹروں پر آگ لگائی کیا آگ لگاتا تو کیا سلیمہ پر بمباری کرتا تو ڈرا ہوا ہے دہشت گردی کا لیبل تیرے اوپر کستا ہے اپنے شادی خانے کے اندر ان گانوں کو بجا رہا ہے یہ تیری بیٹیاں یہ تیرے بیٹے یہ تیرے گھر جو مسجد کے قریب ہے وہاں پر یہ گانے جو اللہ کے نام کے توہین ہے گانے مسلمانوں کے گھروں سے نکل رہے ہیں نبی کے غدار اسلام کے دشمن مسلمانوں کے دشمن قرآن کے دشمن حدیث کے دشمن صحابہ کے دشمن آج مسلمان ان کی آؤ بھگت کر رہا ہے اسی مقام پر کسی رنڈی کے ناچ کو رکھا جاتا کسی قبال کی قوالی کو رکھا جاتا کیا یہ منظر ہی ہوتا یا لاٹھی چارج کرنی پڑتی اتنا مجمع ٹوٹ پڑتا جتنے لوگ آتے اس رنڈی کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے اس کٹوال کے ایک بول کو سننے کے لیے اور یہاں منتظم پیر پر اس کے ہاتھ رکھتا ہے اس کا ماما رکھتا ہے اور درخواست کرتا ہے اللہ کے لیے آ جاؤ کیا حال ہے کب تک ایسا ہوتا رہے گا کو دھوکہ دیتا رہے گا نبی کو دھوکہ دیتا رہے گا لکھ کر رکھ لے مسلمان نہ اللہ کو دھوکہ دے سکے گا نہ نبی کو دھوکہ دے سکے گا اللہ نے اپنے کلام پاک میں وما کروایا یہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کہتے ہیں تو گندے رتبے سے پیدا ہونے والا ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والا ہم نے چاہا تو تم پیدا ہوا پھر ایک ایک شخص ہمارے حکم کی محتاج اندر جو سانس گئی باہر نہیں آ سکتی جب تک کہ ہمارا حکم نہ ہو جو باہر سانس گئی اندر نہیں جا سکتی جب تک کہ ہمارا حکم نہ ہو تو اگر سو جائے موت کی نیند ہم سلا سکتے ہیں اٹھانے والے ہم ہیں دوائی حلق کے نیچے جانے سے پہلے ہم سے پوچھتی ہے اے اللہ ہم اسے شفا کا پیغام دے یا حیات کا پیغام دے ہم اسے موت دے یا ہم اسے زندگی دے کیا کر سکتا ہے اللہ کی قدرت کا آج تک کس نے مقابلہ کیا کتنے سدام آئے کتنے فرون آئے کتنے قارون آئے کتنے شداد آئے کتنے حامان آئے اور کتنے امیر آئے اور کتنے شہنشاہ آئے کون آج تک اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کر پایا آج جو تو چیلنج کرنے بیٹھا اللہ والذین آمنوا یہ لوگ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ نے کہا وما الا وما یشعرون یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں داڑھی بڑھا کر ٹونی ملیر کا چہرہ بنا کر بش کا چہرہ بنا کر اور ان حرام زادوں کا چہرہ بنا کر جنہوں نے کوسو کے اندر جنہوں نے فلسطین کے اندر ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی آبرو کو سترہ سترہ درندوں نے آبرو کو لوٹا تھا کبھی نے شرم نہیں آتی کسی بلی کا چہرہ بنا لیا ہوتا کسی طوطے اور کبوتر کا چہرہ بنا لیا ہوتا آئینے میں دیکھ کر کہنا یہ چہرہ اس زانی کا چہرہ ہے جس نے کشمیر کے اندر ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے آبروں کو لوٹا یہ چہرہ اس زانی کا چہرہ ہے جس نے کوسو کے اندر فلسطین کے اندر جس نے الجزائر کے اندر ہماری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے آبرو کو لوٹا شرم نہیں آتی تیری ماں کی آبرو لوٹے تیری بیٹی کی آبرو لوٹے تیری بہن کی آبرو لوٹے تو تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ تیری بہن نہیں وہ تیری ماں نہیں وہ تیری اسلامی بیٹی نہیں اور ایسے حرام زادوں کا چہرہ آج مسلمان کو بتا اور پھر کہتا ہے کیا بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا کہ مسلمانوں پر کتنا ظلم ستم ہوتا ہے بامبئی کے اندر مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے گجرات کے اندر مسلمانوں کا مال چلتا ہے مسلمان عورتوں کی آبروں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے مسجدوں کو خاکستر کیا جاتا ہے ایک رات کے اندر ساڑھے نو سو مساجد کو جلا کر پاکستر کر دیا گیا دہشت گرد میں مسجدیں ہماری جلے مدرسے ہمارے جلے نوجوان ہمارے قید ہوں ہماری بیٹیوں کی عزت و آبرو پر حملہ ہو حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کر کر حمل کو ہوا میں اڑا کر پھر شول کے اندر چبا کر پھر اس کو اس تڑپتی ہوئی بلکتی ہوئی ماں کے سامنے آگ کے اندر اس بچے کو جلایا گیا ہر کوئی طاقت ان پر ساڑھے نو سو سال تک مسلمانوں نے اسلام کے علم کو بلند کیا مسلم بادشاہوں نے اس دھرتی پر اسلامی حکومت کو قائم کیا ہائے کوئی اسے قدر جس کے باپ کے ایک نقشے سے وہ پیدا ہوا ہو اس ساڑھے نو سو سال کے عرصے میں کوئی ہندو مسلم فساد ہوا ہو تو بتا دے مسلمان اگر دہشت گرد ہوتا شادی ہوتا جب عدالت اس کے ہاتھ میں تھی جب پولیس اس کے ہاتھ میں تھی جب ملٹری اس کے ہاتھ میں تھی جب قانون اس کے ہاتھ میں تھا جب طاقت اور پاور اس کے ہاتھ میں تھا میرے رب کی عزت اور جلالت کے قسم دنیا والوں کو کہہ دو رام اور سیتا کی پوجا کرنے والوں کو لکشمن کی پوجا کرنے والوں کو ماں کی پوجا کرنے والوں کو چندرما اور سوریا کی پوجا والوں کو ستاروں کو بھگوان سمجھنے والوں کو کہہ دو ساڑھے دو سو سال کے اندر اگر مسلمان تعصب کرتا مسلمان منافرت کی آگ کو جلاتا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ہندو نام کا وجود اس دھرتی پر نہ ہوتا ایک ایک گھر جلا دیتا ایک ایک مندر جلا دیتا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان کی جنگ آزادی کا سب سے پہلا مجاہد ہے ہندوستان کو آزادی ہم نے دلائی انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہم نے خون پانی دیا کون حرام زیادہ ہے جو ایک باپ کے نسخے سے پیدا ہوا ہو وہ بتائے کہ مسلمانوں نے کبھی دہشت گردی کا ثبوت دیا ہو انگریزوں کو بھگانے میں مسلمان کے خون کی ضرورت مسلمان کے جان کی ضرورت مسلمان کے مال کی ضرورت مالٹا کی جیل گواہ ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب تختے پر سلائے گئے موتا کا غسل دینے کے لیے نلانے والے نے کہا چیخ ماری اور باہر آ گیا پوچھنے والوں نے کہا کیا تم نے دیکھا کہا ایسی پیٹ آج تک میں نے ایسی قبر آج تک نہیں دیکھی جس قبر کو دیکھ کر حضرت خباب ابن عرض رضی اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو گئی شیخ الاسلام جنہوں نے جنگ آزادی کے اندر وہ مجاہدانہ کارنامے انجام دیے ریشمی رومال کی تحریف نہ ہوتی میرے رب عزت اور جلالت کی قسم مسلمانوں میرے کہنے کا مطلب یہ عزت کی زندگی گزارو حوصلے کی زندگی گزارو بلندی کی زندگی گزارو وقار کی زندگی گزارو بھیڑ کی زندگی اس دھرتی پر ہم نہیں جی رہے ہیں ہم کسی کا دیا اور کسی کے قرض اور کسی کے احسان تلے زندگی نہیں گزار رہے ہیں ہم نے ان کو تہذیب دی ہم نے ان کو لباس دیا ہم نے ان کو اخلاق دیے ہم نے ان کو کشمیر سے کنیا کماری تک سڑک دیے یہ پتوں میں کھاتے تھے ہم نے برتن میں کھانا سکھایا جن کے اندر آپسی لڑائیاں تھی ہم نے حکومت کا درج دیا ہم نے بھائی چارگی کا درج دیا برہمن کے بول کو اگر کوئی نچلی ذات کا آدمی سن لیتا تھا تو اس کے کان کے اندر سیس پگلا کر ڈالی جاتی تھی ہم نے کہا ایک انسان ہے ایک آدم اور ایک ہبا کے بیٹے ہیں یا یوہنا اتنا حلف تک من زکری و انسا وجاللہ تم شروع گا وقبائی لالتارکو اے لوگو ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے آپس میں بھید بھاؤ نہیں کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں کوئی شدر نہیں کوئی برہمن نہیں کوئی شیڈول کاسٹ نہیں کوئی اونچا تبدی والا نہیں ان اللہ اللہ کے یہاں وہ بڑا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو انسانیت کا سبق ہم نے دیا بھائی چارگی کا سبق ہم نے دیا روایت میں آتا ہے ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اکرام میں احترام میں بزدلی دلی کی زندگی کی ضرورت نہیں کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کو جب بار بار کہا جاتا ہے وہ جھوٹ سچ ہونے لگتا ہے اور اس جھوٹ میں سچائی کی طاقت پیدا ہونے لگتی ہے اس جھوٹ کو دوہرایا گیا میڈیا کے ذریعے سے اخبارات کے ذریعے سے رسائل کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے فلموں کے ذریعے سے ڈرامے کے ذریعے سے ناٹک کے ذریعے سے داڑھی والا دہشت گرد ہے اسلامک دہشت گردی نعوذ باللہ من ذالک اسلام اور دہشت گردی دو مخالف چیز ہے دن اور رات دو مخالف چیز ہے میٹھا اور کڑوا دو مخالف چیز ہے مرد اور عورت دو الگ الگ چیزیں بدبو اور خوشبو دو الگ الگ چیزیں اندھیرا اور روشنی دو الگ الگ چیزیں جنت اور جہنم دو الگ الگ چیزیں سب سے پہلے اس امریکہ کے کتے نے دنیا کے اندر یہ جھوٹ بیل بولا نائن الیون کے بعد گیارہ سپتمبر کے بعد اسلام بھی دہشت گردی یہ دولت یعنی ایسے جنتی جہنمی کڑوا میٹھا مرد عورت اجالا اور تاریخی یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کا سب سے بڑا کھاوڑ اور دنیا کا سب سے بڑا الو کا پٹا اور دنیا کا سب سے بڑا برد اور جھوٹا اور کذاب یہ تھا جس نے اسلام کا تعلق دہشت گردی کے ساتھ جوڑا میرے آقا کی تعلیم جنازہ جا رہا تھا آقا احترامن کھڑے ہو گئے صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید آقا کو معلوم نہ ہو کہ یہ جنازہ یہودی کا جنازہ ہے آقا دو اللہ صاحب وسلم سے فرمایا اے اللہ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازہ یہودی کا جنازہ ہے آقا نے فرمایا تم سے پہلے مجھے معلوم ہے یہ یہودی جو اسلام کا دشمن ہے یہ یہودی جو مسلمان کا دشمن ہے یہ یہودی جو قرآن و سنت کا دشمن ہے مجھے معلوم ہے ارے قربان جائے آقا کے سطح آقا کے قدموں پر آقا کے چپل پر اور مبارک پر رکھنے والی دھول پر تو امن کی بات کرتا ہے عزتوں کے لٹے رہے شراب کے نشے میں مست ہو کر ماؤ کی آبرو لوٹنے والے کتے دعا بن کی بات کرتا ہے شراب کی ندیاں دنیا میں بہانا چاہتا ہے جنا کرنا چاہتا ہے بہنوں اور بیٹیوں کے سر سے عزت اور عزت کے دوپٹے کو ہٹانے والے حرام چاہتے تیرے زبان سے آمن کا لفظ آتا نہیں میرے آقا دشمن کا جنازہ گیا یہودی کا جنازہ گیا احترامن کھڑے ہو گئے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کا جنازہ آقا نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ دشمن اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کا جنازہ ہے لیکن اس کے اندر ڈالی ہوئی روح تو اللہ کی ہے کون سا مذہب کون سا دنیا کا قانون ان حرام سادوں کو بتا دو یہ کتا کھانے والی قوم یہ سور کے پیشاب سے لذت ہونے والی قوم یہ کالجوں کے اندر جب ان کے بچے جاتے ہیں لیکچرار پوچھتا ہے اور وہاں کا پرنسپل ہیڈ ماسٹر پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کتنے بھائی ہو تو کہتے ہیں کہ تین بھائی بتاؤ تم کتنی بہنیں ہو وہ کہتا ہے کہ چار بہنیں بتاؤ تمہاری ماں کا نام کیا ہے وہ ماں کا نام بتا دیتا ہے اور جب پرنسپال پوچھتا ہے کہ تمہارے باپ کا کیا نام شرمندگی سے اسٹوڈینٹ کا سر اور طالب علم کا سر زمین کے اندر کٹ جاتا ہے اس لیے کہ اس ماں کے پاس ایک کتا نہیں ہزاروں کتوں نے اس کے ساتھ مطالعہ کیا تھا جس ماں کی آبرو کو جس قوم نے بچا نہیں پایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آخا کی عزمت پر آخا کی عزمت پر آخا کی تعلیمات پر یہ حرام زیادہ انگلی اٹھاتے ہیں جن کو اپنے باپ کے نام کا بتا آج بھی جن حرام زادوں نے اسلام اور مسلمانوں قرآن کو اور حدیث کو ٹیلی ویژن کے ساتھ جوڑا کوئی ضرورت نہیں آپ میں کہہ رہا ہوں آپ سننے والے نہ پولیس کی گاڑی آئے گی نہ لاٹھی چلے گی اگر لاٹھی چلے گی گولی چلے گی ہماری سعادت کچھ نسی بھی کہ کوئی چورو کے لیے مر رہا ہے کوئی دھن دولت کے لیے مر رہا ہے ہم نبی کے نام پر مریں گے شان کریں گے حدیث پاک میں آتا ہے سرور آخا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دیکھ رہے یار اردو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے پھر دیکھ رہے جنت میں جنتی جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے کون ہے جو دنیا میں جانا چاہے گا اللہ اکبر جو آدمی جھوپڑی سے محل میں آیا ہو وہ محل سے جھوپڑی میں جانا چاہے گا جو آدمی غریبی سے امیر کم سے کم جنتی کو ستر ہزار ہوئے نصیب ہوں گی اللہ اکبر مسلمان نوجوان آج تیرا جذبہ دیکھ کر میرے جذبے ایمانی کو تقویت ملی گاڑیاں لے کر میری نسبت سے نہیں ایمان کی نسبت سے یہ لوگ آئے تھے اے اللہ ان کے آنے کو قبول کر لے اے اللہ ان میں خالد ابن ولید کے جذبے کو پیدا کر دے اے اللہ وقت کے موسا بنا دے وقت کے فرعون سے ٹکر لینے کی طاقت اور ہمت ان کے اندر دے دے گاڑیاں چلانا نعرے بلند کرنا یہ سب قوموں کو آتا ہے لیکن وقت کے فرعون سے ٹکر لینا وقت کے شداد سے ٹکر لینا وقت کی باطل طاقتوں سے ٹکر لینا اس وقت ہم دیکھیں گے کہ تمہارا نعرہ کہاں جاتا ہے تمہاری بائک کہاں جاتی ہے تمہاری گاڑی کہاں جاتی ہے خیر جو کیا اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول فرمائے ایک ادنا جنتی کو ستر ہزار ہو رہے اور ہور حدیث میں آتا ہے جان بند ہو گیا دیکھیے اگر ہور دنیا میں اپنے آنچل کو ڈال دے دوپٹے کو ڈال دے سورج اور چاند اندھیرا ہو جائے گا اس کی روشنی ختم ہو جائے گی ہور اگر سمندر کے اندر تھوک کے ذرے کو ڈال دے سات سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا نوجوان جنت کی ہو جس سے بیاہ کرنے کے لیے اور شادی کرنے کے لیے بیتا فلموں میں کام کرنے والی کوئی حرام شادی ایسی نہیں کہ جس کا عشق کسی کے ساتھ نہ ہوا ہو اکثر تین تین مردوں کو رکھنے والی چار چار مردوں سے شکا کرنے والی تو ان کے نام پر مر رہا حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن انسانیوں کے منہ پر شرمدہ ہوگی یہ فلم میں کام کرنے والی جن کو دیکھ کر ٹی وی کے سامنے تو راڑ ٹپکاتا ہے سنیما میں بیٹھ کر جن کے حسن کے نقبے گاتا ہے اور جسے دکھا کر اپنی بیگم جنت چھوڑ کر دنیا میں کون آنا چاہے گا لیکن اللہ کے راستے میں جو آدمی مر جاتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے وہ ہوروں کو چھوڑ کر وہ غلمان کو چھوڑ کر وہ باغات کو چھوڑ کر وہ نہروں کو چھوڑ کر میرے اللہ نے کلام پاک کے چھبیسویں پارے میں سورہ پہلے رکو میں ارشاد فرمایا مسد الجنت التی وہی دل متقون فیحا انہار غیر آسین و انہار مل بن کا کیا کہنا کے باغات کا کیا کہنا کون ہوگا اس جنت کو چھوڑ کر اس گندی دنیا میں انہیں بیت الخلا جانے کی ضرورت ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بہت سارے عالم ہیں زمین میں آسمان میں مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں بہت سارے عالم ہیں تو وہاں جاؤ دیکھو سارے عالموں کو حضرت آدم اور حضرت حبا نے کھٹالا یہ دنیا ایسی ملی جس دنیا کے اندر وہ پیشاب اور پاخانہ کرنے کے لائق یہ دنیا بنی اس دنیا کے لیے مرتے ہو اس دنیا کے لیے گھوڑوں کو تلاش دیتے ہو ان فیموں میں کام کرنے والی رنڈیوں اور حرام زادیوں کے لیے جنتی ہوروں سے خدا لے رہے ہو شرم نہیں آتی ہر کوئی کہے گا نہیں اے اللہ ہم جنت کو نہیں چھوڑیں گے لیکن شہید یوں کہے گا اے اللہ ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہاں ہوروں میں کوئی کمی یہاں کے باغات میں کوئی کمی یہاں کی بہتی نہروں میں کوئی کمی یہاں کے جلمانوں نے تمہاری کوئی نافرمانی کی کیا بات ہے کیوں جانا چاہتے ہو تو کہیں گے اللہ جنت کے اندر جہاد ہاتھ تو نہیں ہے اور جنت کے اندر مقام شہادت نہیں ہے اے اللہ تیری عزت و جلالت کی قسم تیرے ایمان کے لیے جینا اسلام کے لیے مرنا قرآن کے لیے جینا قرآن کے لیے مرنا نبی کے لیے زندگی گزارنا اور نبی کے راستے میں موت آنا اے اللہ اس موت کے اندر جو مزہ ہے تیرے عزت و جلالت کی قسم جنت کی حروں میں وہ لذت نہیں ہے یہ کون سی زندگی گزارتے ہو عورت کا دامن پکڑ کر یہ کون سی زندگی گزارتے ہو دکانوں کے غلام بن کر یہ کون سی زندگی گزارتے ہو دنیا کے حریف اور لال کی کتے بن کر یہ بھی کوئی زندگی اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری روزی کو لکھ دیا کتے کی ماں کے پیٹ میں کتے کے روزی کو نہیں لکھا سور کی ماں کی پیٹ میں سور کے پاخانے کو نہیں لکھا پھر بھی کتا ملی ہوئی ہڈی پر پرناب کرتا ہے پھر بھی اور سور ملے ہوئے پاخانے پر تین کرتا ہے کتے کے ایمان سے گیا گزرا ہمارا ایمان لڑ ہے ایسی بے کی زندگی پر دولت کے لیے عورت کے لیے اولاد کے لیے زمین کے لیے یہ بھی جینا کوئی جینا بول امنا سلادی و نسخی و محیا و مماتی للہ رب العالمین آج بمانگے تو حل کہہ دے امریکہ کے پل پر تھکڑ بار دہشت گرد کہنا لاکھ تو ہمیں بنیاد پرست کہنا اگر نماز کو قائم کرنا بنیاد پرستی ہے اگر روزہ رکھنا بنیاد پرستی ہے اگر آسا کے طریقے کو اپنانا دہشت گردی ہے اور دنیا کے کتوں اور خوش اور وی ایچ پی والے کیا کہیں گے حکومت کیا کہے گی پولیس کیا کہے گی تو پھیلانا ہے پولیس سے ڈرتے ہو رنڈیوں کی کمائی پر پلنے والی قوم جب رنڈی سرے بازار پکڑی جاتی ہے کوئی دانیاں پکڑی جاتی ہے وہ رنڈی اپنی کمائی کے حصے سے پولیس والے کو رشوت دیتی وہ پولیس والا خاکی وردی پہننے سے پہلے امن کو عام کرنے اور سلامتی کو عام کرنے کی قسمیں کھاتا ہے رنڈیوں کی رشوت پر چوروں کی کمائی پر پلنے والی قوم تم ہے مسلمانوں تم ہے ایک وقت وہ تھا کہ تم سے جانور ڈرا کرتا تھا ایک وقت وہ تھا جنگلی درندے جنگلوں کو خالی کر دیا کرتے تھے ایک وقت وہ تھا کہ سمندروں پر مسلح بچھا کر تم نماز پڑھا کرتے تھے ایک وقت وہ تھا کہ تم نے ڈوبتے سورج کو روک لیا یہ کہہ کر میری زندگی میں نماز قضا نہیں ہوئی اگر تو بھی اللہ کا بندہ ہے اور میں بھی اللہ کا بندہ تو تجھے خدا کی خدائی کا واسطہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جہاد ہاتھ میں لگ گئے تھے اصل کی نماز قضا ہونے کو تھی اور لگتا تھا کہ سورج ڈوب جاتا حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے سورج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو بھی اللہ کا بندہ میں بھی اللہ کا بندہ تو بھی اللہ کے حکم سے چلنے والا میں بھی اللہ کے حکم سے چلنے والا میری زندگی اور موت کا مالک میرا رب ہے اے سورج اگر تو اللہ کے حکم پر چلنے والا ہے آج چند لمحوں کے لیے رک جانا زمین گواہ ہے آسمان گواہ ہے کل طلوع ہونے والے سورج میں اگر بولنے کی طاقت ہے اور تم میں سننے کی طاقت ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم سورج کہے گا ہاں شمس تبریز نے جب تک دوسرا سلام نہیں یہ جانے والے کو اردو نہیں سمجھتے گا پہلے کہا تھا میں نے کہ جانا ہو تو چلے جانا اللہ کے لیے اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اگر کوئی اٹھ کر گیا اسی وقت میں بات ختم کر دوں گا شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے جب دوسرا سلام پھیرا جب جو ہے سورج غروب ہو گیا سورج نے جس کی بات مانی ستاروں نے جس کی بات مانی سمندر نے جس کی بات مانی تو مانیت ہے یا تو اسلام کو پورے طریقے سے سینے سے لگا کر عزت کی زندگی گزارو آج سیرت پاک کا بیان کرنے آج دیوبندی علماء کی شان کو بیان کرنے آج بریلوں کو ٹرن کرنے آج باطل فلموں سے ٹکر لینے یہ لیے میں نہیں آیا ہوں آج یہ وقت تقاضا نہیں ہے کہ ہم باقی کریں ہم کلیمے کی نسبت سے جمع ہو کر وقت کا جو گرہون ہے وقت کا جو شداد ہے وقت کا جو حامان ہے وقت کا جو قارون ہے جو دن کے اجالے میں ملکوں کے ٹکڑے کر رہا ہے ملکوں کو کھا رہا ہے فلسطین کو کون کھایا کشمیر کو کس نے کھایا عراق کے اندر کون بمباری کر رہا ہے کی کے कौन लूट रहा है ایسا سلامتی کا پیغام نہیں دیتی وہ کہتی ہے گڈ مارننگ صبح بخیر یعنی صبح کے اندر تجھے اچھائی ہو شام میں تو کتے کی موت مر جائے رات آتی ہے تو کہتا ہے کہ گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ رات کے اندر تو اچھا ہو صبح میں تیرا جنادہ نکل جائے قربان جائے میرے آخا کے دین پر قربان جائے میرے آخا کی تہذیب و تمدن پر قربان جائے قرآن کے پاروں پر قربان جائے جبرائیل کے پیغام پر کہ ایک ایک چیز کے اندر امن کا پیغام ہے سلامتی کا پیغام ہے مسلمانوں حوصلے کی زندگی گزارو مسلمانوں سر اٹھا کر زندگی گزارو مسلمانوں ہماری روزی کا مالک نہ کچھ ہے نہ ٹونی بلیر ہے نہ امریکہ ہے نہ برطانیہ ہے اللہ نے ہماری ماؤں کے پیٹ کے اندر ہماری روزی کو لکھ دیا ہماری عزت کو مقدر کر دیا ہماری حیات اور ہماری موت کے فیصلے اللہ نے ہماری ماؤں کے پیٹ کے اندر کر دیے ہندوستان کی پوری ملٹری ہندوستان کی پوری پولیس میں خود کتنا دیتے ہوئے ایک جانے کو چھیننا چاہے میرے رب کی ست و جلالت کی قسم ملٹری والے وہ اپنا پیشاب پیڑیں گے پولیس والے اپنا پاخانہ کھا لیں گے رب کے لکھے ہوئے مقدر کے تقدیر کے ایک دانے کو مٹا نہیں پائیں گے اور میرے رب نے ایک دانہ نہ لکھا ہو پوری سونی ملین کی ملٹری پوری دنیا کی طاقت اور پوری دنیا کی قوت مل کر ایک دانہ ہمیں بڑھا نہیں سکتی تو اس منتشا بتو ذل و منتشا تو دل ملک کا منتشا جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے یہ شاہ میشو ذکور جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے وہ گل میں شاہ حکیمہ اور جسے چاہتا ہے باندھ بناتا ہے اور ہمارا کیا بگاڑے گا آقا کے غلام ہیں ہم کوئی معمولی مرتبہ ہے ہمارا کوئی معمولی پوزیشن ہے کوئی ہجڑا داڑی میں ڈالے گا اسلام کا نام خراب ہو جائے گا کوئی نامر اپنی بیوی کو بے پردہ لے کر جائے گا تو وہ اسلام کے نام کو اور مسلمانوں کی تاریخ کو مٹا دے گا نکل جائے گا اس کی بیوی حرام ہو جائے گی وہ نکل جائے گا مذہب اسلام سے اسلام تد جیسے منافقوں کا محتاج نہیں جو نقشہ پیش کرتا ہے ویزا لق الدین آمن و آلو آمنا آتے ہیں اہل ایمان کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ بھائی بھی ایمان لیا امنا مانگو ویسا کرو الا شیا تین محکوم اور جب جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس ملتے ہیں کہتے ہیں انا ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اڈوانی پوچھتا ہے ٹھاکرے پوچھتا ہے بی ایس پی والے پوچھتے ہیں گائے کا پیشاب پینے والے پوچھتے ہیں حکومت والے ملٹری والے پولیس والے پوچھتے ہیں آخر کیا کر رہے تھے جشن میلاد النبی صلی اللہ وسلم میں آخر کیا کر رہے تھے جمعہ کی محفل میں آخر کیا کر رہے تھے بکرے اور اونٹوں کی قربانی دے کر تو کہتے مستحضیون ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر ٹھٹا کرنے والے تھے میرا رب کہتا ہے اللہ تو ہم بھی یا مہون اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے کو جانتے ہیں ہم ان کے مذاق کو جانتے ہیں ہم تو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں اگر میرے آقا کی دعا نہ ہوتی میرے آقا کی اس امت کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ نہ ہوتا منورہ کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند قدم کے فاصلے پر مسجد الجابہ کی ہے جنہوں نے حرمین شریفین کی زیارت کی جنہوں نے نبی کے روزے کو دیکھا جنہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھی وہ جانتے ہیں چالیس پچاس قدم کے فاصلے پر نخلا مارکیٹ کے پاس مسجد الجاوا ہے یہ مسجد الجاوا وہ ہے کہ جہاں آقا نے اس امت کے لیے تین دعائیں فرمائی اے اللہ جو میری امت کے اندر شامل ہو جائے اور میرا کلیمہ پڑے ان کے چہروں کو بندروں اور سوروں کا چہرہ نہ بنانا میرے رب کی سے تو کی قسم داڑھی بڑھانے والوں اسلام کے ساتھ گداری کرنے والوں قرآن کا ٹھٹا کرنے والوں گھروں کے اندر گانا بجانا کرنے والوں عورتوں کو رنڈیوں کی طرح بازاروں میں گھمانے والوں امریکی تہذیب و تمدن کو سینے سے لگانے والوں مکے اور مدینے کے طریقوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھنے والے داڑھی کو بری نگاہ سے دیکھنے والے امامہ کی توہین کرنے والوں مسواک کی بے کرنے والوں مدارس عربیہ کو حکارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ یہ تو سبوں میں پلنے والی قوم ہے یہ تو خیرات میں پلنے والی قوم ہے اور زکات میں پلنے والی قوم ہے کہو دیکھو اگر میرے آقا کی دعا نہ ہوتی میرے رب کی و جلالت کی قدم تم میں سے کسی کا چہرہ سبر کا ہو چکا ہوتا گدھے کا ہو چکا ہوتا کتے کا ہو چکا ہوتا تمہاری غداری کی وجہ سے لیکن قربان جائے جس آقا نے تمہارے چہروں کی لاج رکھ لی کتوں جیسے کام کر کر کتے کا چہرہ نہ بنا سور جیسے کام کر کر سوروں کا چہرہ نہ بنا انگریزوں کی تہذیب و تمق اور اختیار کے طور طریقوں کو اپنا کر اگر چہرہ نہ بدلا اس میں بھی میرے آقا کا احسان ہے مسجد الجاوا اگر بولنے کی طاقت ہو مسجد الجاوا سے پوچھو کہ آقا نے یہاں پر کیا دعائیں کی تین دعائیں کی ایک دعا یہ کی اس امت کو ایک لفظ اے اللہ تباہ اور برباد نہ کرنا عذاب کا شکار نہ کرنا قومینو ایک لفظ تباہ اور برباد ہوگی ہر زندہ رہنے والے ایک ایک جوڑے کو جہاز کے اندر رکھ لیا گیا ہر جانور کے ایک جوڑے کو رکھ لیا گیا اور پھر جو بقیہ لوگ تھے وہ تباہ برباد ہو گئے قوم سمود تباہ برباد ہو گئی قوم عام تباہ اور برباد ہو گئی قوم شعیب تباہ اور برباد ہو گئی بنو اسرائیل تباہ اور برباد ہو گئے اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ میری امت پر رحم کرم تباہ کرنا بیک وقت میری امت تباہ اور برباد نہ ہو اللہ نے کہا ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دعا کو قبول کر لیتے ہیں آقا نے فرمایا میری امت کے چہرے نہ بدلے پچھلی امتوں کے اندر یہ ہوتا تھا خونو خاصین کسی کا چہرہ بندر کا کسی کا چہرہ کتے کا کسی کا چہرہ تنظیر کا ہو جاتے تھے رات میں گناہ کرتے اور صبح میں چہرے بدل جاتے اور تاڑی منڈانے والے اور انڈیوں کی نقالی کرنے والے کتا سور کھانے والے اور بدکاری کرنے والوں کی نقالی کرنے والے علماء کے چہروں کو حکارت سے دیکھنے والے اولیاء کے چہروں کو بری نگاہ سے دیکھنے والے مساجد اور مدارس کو بری نگاہ سے بد نگاہ سے دیکھنے والے میرے رب کی سب و جلالت کی قسم مسجد الجاوا کی جگہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا نہ کیے ہوتے خدا جانے اس مجمع میں کتنے کتوں کے چہرے کتنے خنزیروں کے چہرے اور کتنے بندروں کے چہرے اس کے اندر شریک ہوتے ہیں یہ میرے آقا کا احسان ہے میرے آقا کی ذرہ نوازی ہے رحم اور کرم کا معاملہ ہے ورنہ اگر میرے آقا یہ کہتے جس کو اللہ نے کلام پاک میں انتیسویں پارے میں سورہ نوح کے دوسرے رقو میں اللہ نے نقل کیا سورہ نوح کے حضرت نو علیہ السلط والسلام کا واقعہ وقال نوح رب لا تذر على الارض من القافرین دیارا انکا انتظرهم یذلو عبادت ولا یلدو الا فاجرا فقارا ساڑھے نو سو برس تک دعوت و تکلیف کا فریضہ انجام دینے کے بعد حضرت علیہ السلاۃ والسلام نے کہا اے اللہ اس قوم کو سب ہستی سے بٹا دینا ایک کافر گھرانے کو باقی نہ رکھنا ان کا انتظر ہوں عبادت ایک گھرانہ باقی رہے گا وہ تیرے بقیہ گھرانوں کو گمراہ کر دے گا ولا جرن کپارا اور بچے بھی پیدا کریں گے تو وہ کافر کے بچے پلے پیدا کریں گے میرے آپ کا دعا کر سکتے تھے لیکن میرے آقا نے کہا اے اللہ میری امت پر رحم کا دعونا کرنا آج یہ سلا دے آقا کو یہ سلا دے رہے ہو جنہوں نے تمہارے لیے دعائیں کی کہ تم کتا نہ بنو سور نہ بنو بندر نہ بنو اے اللہ میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا میری امت کے لیے مانگ رہا ہوں یہ سلا دے رہے جنہوں نے میرا دعا کی اب تیاد بلاواد بہت طیبات السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ نے جب کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو آپ پر ضرور ہو اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ آج میں آج میں عرش کے پاس تو ہے اور میں ہوں اور یہاں پر تیسرا نہیں نہ جبرائیل نہ میکائیل نہ اسرافیل اے اللہ جب مدینے کو جاؤں گا مکے کو جاؤں گا میرے بلال کو کیا جواب دوں گا قیامت تک آنے والی امت کے لیے میں کیا تحفہ دوں گا دنیا کے ہر مکتبے فکر کا مسلمان بریلی دیوبندی عربی اجمی ہر ایک یہ پڑھتا ہے سیاحت میں السلام علینا والا عباد اللہ جس نبی نے میرا موقع پر عرش الہی کے پاس ڈال تجھے یاد کیا کہا کہ نہیں سلامتی مجھ اکیلے پر نہیں میری قیامت تک آنے والے بلالوں پر قیامت تک آنے والے عمروں پر قیامت تک آنے والے صدیقوں پر قیامت تک آنے والے فاروق پر قیامت تک آنے والے عائشاؤں پر کتے پر ان کے کلسوم پر ہانی پر فاطماؤں پر یاد کیا آج تو یہ بدلا دے رہا آقا کو کہ صبح آخا کا سنت چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا چہرہ خوبصورت ہو گیا نبی کے طریقے کو نکال کر چمار کی اولاد اپنے چہرے کو خوبصورت کہتا ہے اللہ کی قسم اس چہرے کے <laughs> دربار میں حوض کوثر کا پانی لینے کے لائق نہیں یہ چہرہ نبی کے پاس کا پروانہ لینے کے لائق نہیں یہ چہرہ قبر میں جب یہ سوال کیا جاتا ہے من رجل کوئی وہ کون آدمی ہے جو تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا گیا حدیث میں آتا ہے آقا کو اپنی امت سے اتنی محبت ہوتی ہے آقا اپنی جھلکی دکھاتے ہیں کہ میرے امتی کیوں ڈرتا ہے دیکھ میں محمد ہوں یہ جواب دے دینا لیکن داڑھی بڑے چہرے کے ساتھ آقا نہیں آتے کیا ملا تجھے کیا ملا آقا کے چہرے کی مخالفت کر کر زانیوں کا چہرہ بنا کر بش اور ٹونی ملیر کا چہرہ بنا کر کیا ملا تجھے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم آقا دعا نہ کیے ہوتے تو آج کتنے چہرے کتوں کے ہوتے کتنے چہرے تنظیروں کے ہوتے اس لیے میرے بھائی اگر جینا ہے یہاں سے اٹھ کر دو فیصلے لے کر اٹھنا یا تو اسلام کے لیے یا تو کفر کے لیے کفر کے لیے اگر چاہتا ہے نہ خدا کا کچھ بگاڑے گا نہ نبی کا کچھ بگاڑے گا نہ اسلام کا کچھ بگاڑے گا نہ قرآن کا کچھ بگاڑے گا میرا رب تیرے سجدوں کا محتاج نہیں میرے محمد تیرے درود و سلام کے محتاج نہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ملائی کا ملائکتہ یو سل عالم نبی اللہ رحمت نازل کرتا ہے فرشتے درود و سلام کا تحفہ بھیجتے ہیں پتھر سلام کرتے ہیں حضرت سلام کرتا ہے کاوا سلام کرتا ہے صفا مروا آپ کا سلام پڑتا ہے شجر و حجر آپ کی سلا خانی کرتے ہیں زمین آسمان کا ذرہ ذرہ وہ منافق مسلمان تیرے زبان سے گانے نکلتے ہیں اس زبان سے درود و سلام کی آقا کو ضرورت نہیں ہے صرف دو چیزیں یا تو اسلام کا راستہ یا جو آمن آمنو ہسٹری میں کاف کا بلا تبھی وہ خود شیطان مومنو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ کبھی اڈوانی اور کبھی ٹھاکرے اور کبھی فلموں میں کام کرنے والے رنوے کبھی صدیق کا نام لو کبھی فاروق کا نام لو کبھی ٹھاکرے اڈوانی کا نام لو یہ نہیں ہو سکتا یا تو مسلمان بن جاؤ یا تو نکل جاؤ جاؤ میرے خلاف پتوے نکالو کہ ایک پتی بنگلور سے آیا تھا وہ مسلمانوں کو اسلام سے نکلنے کی بات کہہ رہا تھا جوتے برساؤ لالت برساؤ میرا رب جانتا ہے آخا قیامت کے لیے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے حالات کے اندر یہ صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے کہ آقا کے طریقے کو اپنانے میں آقا کے طریقے پر چلنے میں آقا کے طریقے سے وابستہ ہونے میں ہماری کتنی نجات ہے دنیا اور آخرت کی کتنی کامیابی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر بازار کے اندر تشریف لے گئے اتفاق کی بات یہ دونوں اسلام کے بلند ترین ستون آپس میں ملے انہوں نے ان کو سلام کیا انہوں نے ان کا سلام کا جواب دیا کہا کہ عمر کیسے آنا ہوا عمر نے فرمایا سدھی آج میں مچھلی خریدنے کے لیے آیا ہوں ابو بکر نے کہا عجیب بات ہے آج میں بھی مچھلی خریدنے آیا ہوں تو کہا کہ چلو مچھلی خریدیں بازار کے اندر کوئی چھوٹی مچھلی ایسی نہیں تھی کہ جس کو تنہا عمر خرید سکتے تھے اور جس کو تنہا ابو بکر صدیق خرید سکتے تھے آخر کار سارے بازار کی تلاش کے بعد انہیں ایک بڑی مچھلی ملی اور اس مچھلی کو انہوں نے خرید لیا اور خرید لینے کے بعد اس کے حصے کر لیے ایک طرف کا حصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لے لیا اور ایک طرف کا حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لے لیا یہ گئے آپ نے اپنے گھروں کے اندر دے دیا عورتوں کے حوالے کر دیا کہ لیجیے محترمہ صاحبہ اس کو پکا کر رکھیے ہم اثر یا مغرب جو بھی نماز ہو ہم پڑھ کر آئیں گے ہم نماز پڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئے اور حضرت سعید اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گئے گھر کی عورتیں عمر فاروق کی بھی حیران اور پریشان اور ادھر صدیق کی گھر کی عورتیں حیران پریشان دسترخوان بچ گیا دسترخوان پر مچھلی آنے کا نام نہیں وہاں صدیق کے گھر کے اندر بھی یہی ماحول رضی اللہ تعالیٰ یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر بھی یہی ماحول دونوں پریشان ارے مچھلی کیوں نہیں آتی خواتین نے کہا یہاں صدیق کے گھر والوں نے اے ابو بکر یہ مچھلی عجیب و غریب ہے پکنے کا نام نہیں لیتی یوں کہ تو ایسی ہی کچی ہے اور جتنا انگار روشن کرو اور جتنا توے کو جلاؤ یہ بھننے کا نام نہیں لیتی تلنے کا نام نہیں لیتی یہی الفاظ فاروق اعظم کے گھر میں دونوں اپنے گھروں سے نکلے اللہ کے حبیب پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے جانے کے لیے مسائل آتے آخا کے پاس جاتے تھانے میں نہیں جاتے تھے کوٹ کے چکر نہیں لگاتے تھے مسلمان مسلمان کے خلاف حتق عزت کا مقدمہ دائر نہیں کرتا بلکہ آقا کے دربار میں جاتے تھے مسائل کے تصویر کے لیے آج اگر بیوی بیمار ہوتی ہے عالموں کے پاس آتے ہیں آج اگر ماں بیمار ہوتی ہے مدارس میں آتے ہیں بچوں کو قرآن پڑھوا کر دعا کرو اور جب عرب کا ریال آتا ہے امریکہ کا ڈالر آتا ہے یہی حرم زادہ وقت کا فرون اور شداد بنتا ہے روپیہ اور پیسہ آتا ہے کوئی عالم یاد نہیں آتا جب بیوی کا جنازہ نکلتا ہے اولاد نافرمان ہوتی ہے اور بیٹی غیروں کے ساتھ بھاگتی ہے حضرت دعا کیجیے قرآن پڑھیے اب قرآن یاد آیا اب دعا یاد آئی اصل طریقہ یہ ہے کسی بھی مسئلے میں علماء سے رجوع کرنا سیکھے قرآن اور حدیث سے حل نکالیں غیروں کے سامنے جا کر مقدمے دائر کر کر اسلام اور مسلمانوں کو رسوا نہ کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آقا کے دربار کے پاس ایک دونوں ایسے ہی ٹکرائے جیسے بازار کے اندر ان دونوں کی مٹبھیڑ ہوئی دونوں ٹکرائے السلام علیکم ابو بکر وعلیکم السلام فرمائیے کیسے آنا ہوا کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یار بڑا عجیب معاملہ ہوا وہ مچھلی جو لے کر گیا پکنے کا نام ہی نہیں لیتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یار بالکل یہی واقعہ آج میرے گھر کے اندر بھی پیش آیا جو باقیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل یہی واقعہ آج میرے گھر میں بھی پیش آیا مچھلی ایک تھی دو حصے کیے گئے آگ وہی تھی تبا وہی تھا لیکن مچھلی جلنے اور بھننے کا نام نہیں لے رہی تھی آقا کے پاس فیصلہ گیا آقا تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی کے جلنے اور نہ بھننے کی جو وجہ بیان کی آج امت کی ترقی کا راز اس کے اندر لگا ہوا ہے کل انشاءاللہ اسی وقت جب آج ہماری بات شروع ہوئی یہ اہم عنوان کے ساتھ آئیں گے یہ چلنے پھرنے کی فضا نہیں ہوگی عورتیں بھی آئیں گی ان کے لیے بھی خاص بیان ہوگا اور خاص بات یہ ہوگی ہر نوجوان ہر مرد جیسے دکان میں جب کوئی چیز اچھی ملتی ہے دوسروں کو وہ تشکیل کرتا ہے کھلا دکان میں اچھی چیز کم قیمت میں مل رہی ہے کھلا ہوٹل میں عمدہ کھانا ملتا ہے کھلا جگہ سستی زمین ہے کل جنت کی زمین کا بٹوارا ہوگا کل انہوں سے تمہارا نکاح کیا جائے گا کل جنت کے باغات کی تقسیم ہوگی میں یہ سمجھوں گا ہر آدمی آدمیوں کو تشکیل کر کے لے آئے میں کل آپ کو بتاؤں گا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے چلنے اور نہ بھرنے کا سبق کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اللہ عزت کی زندگی گزار کر اللہ ہمیں عزت کی موت نصیب فرمائے اللہ اسلام کے لیے جینے اور اسلام کے لیے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ امت کے اندر اختلافات کو دور فرمائے امت کے اندر کلمے کی نسبت سے سے اتحاد اور اتفاق کی توفیق نصیب فرمائے آمین باقدان الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين واقتل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين اعداءنا اعداءك اعداء الدين اللهم شدد شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم زلزل ابدانهم اللهم فارق بين كلمتهم وانزل بهم باسا الذي لا ترده عن القوم المجرمين سبحان ربك رب العزه عما یوسیفون وسلم علام وسلیم الحمد للہ رب العالمین حضرات ایک خصوصی درخواست ہے آپ کی جامع مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے حدیث پاک میں آتا ہے آقائے دو عالم صاحب وسلم نے فرمایا جو مسجد کو دنیا میں تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل کو تعمیر کریں گے آپ کا ایک ایک ذرہ اور آپ کا ایک ایک روپیہ اگر مسجد کے لیے لگے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر آپ کے محل کو تعمیر کریں گے اس لیے زیادہ سے زیادہ چندہ مرمت فرماتے ہوئے جائے